اللہ علی المؤمنین اذ باسا فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمت وان کانو من قبل دفی دلال مبین صدق اللہ صدق رسول النبی کریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين

تصوف اخلاص اور اخلاص کا نام ہوں دے وچ چند مثالاں یقین محکم انہاں مثالاں دے سبحان اللہ حفیظ جلندری سرکار فرمینن مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے حضرت علی کو فرمایا عرض کی تو نے امیر المومنین تو ساں کوئی محافظ رکھو آپ فرمانے میرا قاتل آسمان دے تو سامنے بچا بھی سو یعنی فرشتہ فرشتہ ہزار محافظ ہوئے فرشتے کو کون لکھ بندہ تلوار چاہیے بیٹھا رہے تو فرشتہ نہ آوے تو مار نہیں موت اپنے وقت تھی خود حفاظت کرے گی تو آپ این گال کو واضح کیتے اللہ والے پر فتن ماحول دیکھ دن بھی این جے ولی ہی اوسن کلاشن کو اپ رکھی کرے اوسن دعویٰ کرے سن ملا جاتا تا آپ انہاں دی سر کو بھی کیتی ہے چلو رکھو یار رکھو ایک والو نہیں ڈبا ہٹ کو بے ہیڑی ڈبا وہ کھولو

بے دو دو بندے کڑے لا دیتے فرشتہ ولا آ دیا اگر میں کو ولا مولت دے آخر میں نمون مولت چاہیے گا دو کف کر دیتا تو موت تو کیوں یہ بات سکتے بندہ مومن بھی نشان ہے ولم یقشہ اللہ مومن ایرا اللہ تم سوا کہیں گنو کر دا موت تو مدر ان کے بیمان دا کام ہے وہ تو فرشتہ ہے وہ تو فرشتے کو نکیم ہے

مخبر آپ کو خبر دی تھی جو تو آدھے قتل کرن کو آستے دو سڑک دوکتے اے دو ہی گول ہیں گول ہیں امیر بندے ہیں آپ نال حسد رکھے ہیں اے دو ہی انہیں اصلے والا بندہ بھی لائے دے اے دو تو سمی سڑک تو نہ ہوں سب میں نے میری موت ہوں ماں بھی موت نہ ہوں بیارت کہیں نہیں آپ لگے تھے یہ

آپ کو کاغذ دوجے پر سلک تو نہیں جس کو خدا کی حال بھی یاد ہے وہ تمہارے پیش نہیں ہوگا کو بہت غصہ آ گیا فوج منگا بھی جو بیشو بائیں دوستے کرو چھاپا مارو حملہ کرو چار پی اٹھی دے لاکھ کو چار پی کٹے اے دے ونجے اے دے ونجے تو چار پی کٹے سیدھا پیر میں علی شاہ صاحب کا دروازے دے ونجے چار پی ناکھ

تبلیغ امر معروف نہیں نہ منکر یہ تبلیغ برائی کو روکنا اچھائی کا حکم کرنا ہمارے فرض واجب سنن موقع یہ عام مومن کو چھٹی چاہیے فرض ہے واجب ہے سنن موقع تیجا جو ہے تبلیغ کا ٹوٹ بننا

جی قربان جاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بادشاہ کو خطوط مبارک لکھے سبحان اللہ اتلی سطح پہ جس کے سردی میں اتلی سطح پہ تبدیل کی تلے آتے آ گئی یہ ہر ایک تک صحابہ مشعل راہ صحابہ صحابہ کم دین کا دوست زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا آپ اپنے وجود کے دین کا انتظام صحابی کی گوڑی کا غبار حضار ولی کا شان رکھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیشتا ہے تلے بیٹھے صحابہ عرض کیتی ہیں یا رسول اللہ تو سنی موجود ہے سارے چکر تعلیفہ کتنا ٹھیک ہیں شدید جو اسا کو ریت انگاری میں تاثر کٹے لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آیت اتاری ام حسب تو منتد علو الجنہ

آپ کی دل مبارک چاہیے جو میرا چبلا میرا ہوئے ابراہیم یا اپنے دادے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ وہی بھیج جس کی ماں بوبا تو ادھر نماز منہ مبارک کر سبحان اللہ آپ نماز پھیری گئے منہ دا صحابہ پچھو پھر گئے جنہیں تو اشرام و بشرا دا یعنی بشارت لکھتے ہوئے فرشتے باقی صحابہ کو خیال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیکن اللہ تعالیٰ بنائے کوئی معاف کا دیتا نماز ہونا گئی قبول کی دیا تا شان افضل ہے وہ بغیر حساب دے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ کے جو نہ ہونا ہے دے دیجیے اللہ تعالیٰ کو عطا پسند ہے آپ ان کو بشارت لکھی دا ہے

شرط شہر جیڑا دری ہو گئی تو لوگ

تو بریل آتے پوچھی تھی نا ملنا آتے دنیا ہے نا تو ولی تو مستحب نہیں چلنے اس فرض نماز کئی شاید قریب نہ ہوں جو نیکی دے ایسے اس ولی ہیں والے خاجہ صاحب کرے مندے آپ قریب اس کا پرانا سکتے ہوتے اگا پوچھی سن سے ایک درو شریف نات بائی کی گئی بھائی مانا صحابہ کو حکم دیا تھی لے بحث کا مالک بیٹھے صحابہ کو شکایت کریں گے پہن یا رسول اللہ تو سب موجود ہے وے کافر صاحب ایک میرے انگائے میں کٹے نے کھڑے نہیں کرنا تکلیف ہاں۔ آپ خاموش ان اللہ تعالیٰ قرآن ہوتا ہے ہم اصف تو منتا دخل الجنت وہ صحابہ تو ذرا خیال کسی کو بحث تو ہیں سب کھٹے دے سب صحابہ کو حکم کیا کہ یار کیا کوئی صحابہ نہیں کیتا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم احیان دتو راکو انگیا وانگو تکلیفا آیا لی کوئی نیت لیا وانگو یا رسول اللہ قربان جاؤں اچھا کنو میں نے بزیا گا تکلیفا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمہ پڑھ دیا مسلمان کافر روح لے کن گیا نانو نے مات تو بھی بچا دے سکتے نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں نے کوئی تکلیف آئی نہیں آیا صحابہ تو نہیں ہوتی تکلیف تو بیٹس منگل پہ گئے عالم پیر بحث راہ نہ سکتے فتوا گیا سے سارے فتوے اٹھم دینن سارے شامی بہت کتابیں لکھا کرے جرا اپنے آپ کو بحث سے سمجھ دے یا کہیں کو بحث کی بشارت دے لو مطلب جان نہیں بحث کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہے ویدا صحابہ کو ملا پیر بحث کا راہ کا سب بحث کی خبر نہیں ہے سمجھو جھوٹ ہے بےمان جہانوی ہے میں تو تو بحث کیے کر چھوڑا سب بحث کیے حجاب مقدس بن گئے تو میں نے بےمانے کو مقدس کدا نہ رکھا گیا اٹھا نہ مقدس کافر کوئی نہ بچہ صحابہ تلوار چاہ دے گے بہتر لاکھ مربع میل تک بات صحیح گئی پئی میں نے بےمانے کو پوچھتا صحابہ وجود دین قائم کیتے اپنے وطن دین قائم کیتے بعد باہر گئے کوئی کراچی چو آیا ہوتے کوئی کوئٹہ بھی چو آیا ہوتے وہ ایمان ڈالا کوئی نہ کہ پوچھو تو سب کا دین پھیلا کے دے بےمانو اس کا کیا کرا رہے گال سمجھ نہیں اس کوئٹے کے جریان کوئٹے دین ہے تیرہ دین پہلے لے بدو مجھے ہر ایک تک پہنچا والا فرض کہنے تو سائے کام تیرہ کرے لے بدو دین دا جو ہر ایک تک دین پہنچائی پیو جرا کام نبی ہے تو نہیں کیا تو سب کو ہونے میں دے کرانا دے مسلمانوں کا سوکھا پہنے بیٹھ کے ایسا امید رکھ سکتے یقین نہیں کر سکتے ایک بندہ ہو سی جرادن جنت کے حقدار ہو روزے دار ہو ایمان شاہ تھے وہ نبی عبادت کرنا نو ہے اندر بنا تک قبر نہیں نا کا یار بولا رمی تو قبول فرما نبی کی عبادت نہ قبول فرما دے ایمان شاہ تھے بحث دا مالک پہلے آمانو دی شرط لیں گے بولا آمر اس سوال ہاتھ دی شرط بعد اس لیں گے

یا رسول اللہ زندہ باد انہاں تبلیغ کا نصاب بنا دیتے تو کہیں اچھی ائمہ ولی اولیاء دین بیان سکہ عقیدہ بیان کرن رہ گئے نامان لیکن کہیں اچھی جورت نہیں کسی تبلیغ کا نصاب لکھا دی کہیں ولی نہیں لکھی کہیں ائمہ نہیں لکھی گوڑے والی سرکار فرمے میں سارے اسلام سارے کام کر دیں کوئی دین کو سرو دانے جتنا پیسے دے والا کام آؤ نہیں چھوڑ دی جی آسان دے برابر برابر کروڑواں حصہ آسان انہیں دے برابر ہوتا انہوں کا کروڑواں حصہ پیچھے نہیں پہنچ سکتا مسلمانوں اگر تبلیغ کا نصاب ہوئے ہاں تو میری گولے والی سرکار بنا ہوئے ہاں رام اللہ بنا ہوئے ہا مارے شریف والے بنا ہوئے ہاں۔ ولی کو ثابت کہ تبلیغ کا نصاب بےمان اللہ تعالیٰ جدہ ہی بہشتا وعدہ کیتے آمانو دی شرط پہلے لئیے یہ ایمان دا نا کہنی جزوی واقعات سے اسے بہشت دے دی بسم اللہ دا دست کرا دے دے ساری پٹکی اللہ بسم اللہ پڑی حضرت علی سے کو ایک اشارت دیتی تھی اتنا پہلے نیک حاصلہ ایمان اللہ کو جب تابیوں سے جیسا آبی ہوگا

خطا ہے بزرگوں گرفتہ خطا بزرگوں کی خطا کو پکڑنی خطا ہے آپ قوالی سان نہیں سنی بزرگ ہوں لوگ آپ سے کون آندے ہیں قوالی ہے کہنا آپ قوالی رکھو نے لوگ قوالی کی تک جمع کے آپ روحانی پیر پہنچا کر آپ کا مقصود ہے لوگ جمع کر بال گسام گیا صحیح بات کو سنو کیا مسلمانوں غور نہ سنو سنت کئی ولی بھی نہیں بنتی سنت نبی بھی بنتی ہے پہلے تو مول جس کی رحمت اللہ علیہ سنیا کہیں اگر سنیا ہے تو سنت نہیں بن سکتی مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما علیہ تم بھی سنت ہی وہ سنت ہے کل پائے راشدین تو میری سنت تھی ہوئی ہو میرے کل پائے راشدین بھی سنت تھی ہوئی ہو باقی صحابہ دی سنت نہیں چل سکتی بولنے والی سرکار فرمایا گمراہ لوگ کندے پہ شیخ الجان پاون پورا نے پوچھا یا شیخ کون فرمایا کام تھی وہ دن ضرور شریف چھوڑ رہے دن مدینہ مدینہ کرے دن مدینے والے ہیں دور فرمایا انہوں نے اس سوال کرا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بات دس چھوڑ دے کربلا ہم دے پن او مدینہ شریف چھوڑی میں نے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

امت کہہ پیروکار کوئی ہوئی ہے نبی کو چھوڑی بھائی مان اگر نا زندہ پی مولوی کا پڑے کر مولوی کو مولوی آخیا گیا رسول آخیا گیا میرے محبوب کی اتفاق کرو ہر امت اپنے نبی کی پیروکار ہوگی امتی نہیں کل کو بچ ہوئے تھے جو مولوی خراب ہیں اللہ تعالیٰ جی میں اپنے نبی کا امتی بنایا جب مولوی کا بنایا بہانا گے مولوی خراب جی۔ ہے جی وہ مولوی خراب ہے ان کو ہے سو مولوی صحیح تھی بندے کی چوری واپس نہیں کرا کیوں صحیح تھی آپ کو مولوی امامت مولوی کیا ہے سو مولوی نواز سکتے میں چوک بھائی مان لو کہ کیا جالی چو ٹک کران لوٹا پندرہ سولہ سال بندہ بیٹھا کرسی پہ وہ میرے انہیں ہم دا نہ نہیں آخری ملازم حضرت تو ہر تول ہال اخبار خبر لگی تھی میں تو ہی میار ماں نال برائی دا کرانا اٹھے

او او بائیں بائیں بائیں تو میں میں داری داری نہیں نہیں رکھو وضو کلمہ کلمہ کا کا کوئی احترام اصل چاہے نے گناہ آرام ہو اس پہلا نمبر نہ اچھا بھی داری کیا ہے سننا پہ سو سنتی بے احترام بولا پوچھنا میں میں شادی کیا ہے بلا ایک بیٹے دیکھ مولا حدیث پاک پردان نکاح سننا تھی اور آخر یہ سننا تھے اچھا میں یہ سوچے معلوم کو بات نہیں سننا تھے شادی کیا نہیں سننا تھے بھائی میرے رسول کی تعریف سننا تھے شادی تو ہوں بھی سننا تھے شادی والے میں جو ڈھنگے لکھتے ہوتے ہیں کہیں نہ بھائی مانے کو سنے ہوئے جب کہیں کو اچھا ہو جائے نہ مرادہ سننا تھا رسول بنی جو میری امت گناہ کو بچے تیرے ڈھنگے نکل گئے

کامیاب وہ لوگ وہ لوگ کن کی نظر اللہ تک ارے بعض بزرگ کا ہاں، تصوف یہ پیر بنے بیٹھے تصوف ہے بھی خلاف پہنا کوئی کم کرے اچھا اجرت کی امید اللہ تک رکھے سبحان اللہ ایک بندہ پڑھا جائے جس کا ہے باہر لکھتے بھوکا کمزور تھی یہ مرن کے قریب پہنچ گئے یہ بہار کیا اخلاص دیکھو اللہ بے بھروسہ ہے کہ وہی اللہ اللہ کا ہو میں اللہ کا بھروسہ کیتے اللہ تعالیٰ کو کافی بےمان جن کا اللہ نال بھروسہ کہیں ہاتھ ہٹی بیٹھے اللہ نال تعلق بنا دے بنا ہی گلی نہیں کیا تو بےمان یہ ہلکا مل لو ہار مل پہ لکھ روپئے کا جوری کریں گے

سراپا اخلاق صرف اللہ اللہ نال بھروسہ کرنا اور کو اس بات کی امید نہ رکھ ہار کے ہوں اچھا میرے ابو میرے ہار دیتا ہے نیک بندے کا نہار ہے یار میرے ابو کو واپس کیتا میرے دیتا جی رسالت

لیکن اٹھارہ ہزار میں ان کو بخشم نہیں کیا وہ میرے کو اگاں بیٹی ہو لے کر میں میرا دل اگ ہوں نہ نال تیری شادی کرے ہاں، مگر او مل سی ہے وہ کرنے میں اتنا ہو دی جائیداد ہے ساری عمر میری بات صحیح ہوں گی سبحان اور اللہ کا بھروسہ کی اخلاق ایک بندہ اپنے کو ہار سنائی ہی اخلاق سے ایمانداری کا واقعی کراچی ایک بندے نال میں کام کرے نا اون دی عورت کی جتی میں کرے ہی نہ دیتی میں بس کر رہا ہوں دیکھا میں کوٹھی ہے کوٹھی ہے کھڑے نوکر چاکر گڑیاں کھڑیاں ٹرک کھڑیں بڑے شان شوکت نال کھڑے لباس بڑا آلہ قسم دا اور میں دیکھ دا شکل کو دا ہوئے

چلی ہے وہ بھی اولاد کہنا وہ بیچن سامنے زال مردن اولاد کہنی کروڑا روپئے میں بینک بیچن بینک تک جتنی دی ہے ساری جائیداد ٹرک موٹر کوچا سارے میرے نال منتقل کر دیتے یعنی سارے یقین اس کمی ہے ہتار ہوں ایمانداری کا اللہ تعالیٰ کیا سلا دیتا تھا آزاد یار دو مہینے کھا گیا ترائے مہینے کھا گیا جب وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی ایمانداری کو بھر کرا سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ نواز اخلاق اخلاق تسم ہو اخلاق بلا اخلاق ایک سباتا کیوں ہو رہے تکلیف سے ہاتھ کٹی کے جیل کی باہر ہے کئی جا رہی ہے والا پھر میں رقم میں چوری گیا تھا روڈی والا نکل پہ ابو نے دیکھ بڑی حویلی کری ہے دروازہ کھل جا پہ ہوں گا مکان ہے ہوں گا دروازہ ہی کھل جا پہ دیکھ دم بڑے قیمتی تھان پہ ٹپڑیاں میں پاواں دے کٹھے کرا پہ گیا بندہ ہاں تو کہوں ہوں اچھا میں نہیں چورا اگر میں دی جمعہ کاری ہے دیکھو میں نہیں لیندہ ہوں اچھا میں ایک چنہ دے میں کہہ گی سر گلاس ایک

وہ باہر آیا تو آپ کے رات کو سیکھی تھی ہاتھوں میں کو بخشی ہے نا ساری رات میں حیران سی یا کچھ دے تو میں کو بندے دے سر بیٹن کوئی آپ کو یہ بیٹے کرنے مکھی بنانے بیٹھن کوئی یہ دوں پکا چلنے بیٹھن کچھ دے ابھی یار بندہ کون ہے میں تو کون ہے بغداد جی نبی رحمت اللہ علیہ دے ایسے راج ولایت کوئی نہیں سمجھی سنے انتا کنی ولایت بے نیاز ہوتی

اللہ تعالیٰ فرمایا موسا علیہ السلام ان کو پانچ روپے دکھ کھا پانچ روپے کا مقصود مال کو ملے فوراً فقیر میرا نام سے دکھا پہ تو ہائی پانچ روپے سارے میرے نام سے میں رب والا ان کو غنی کر سبحان اللہ عطا میں تو عطا میں کوئی کمی نہیں مسلمانوں سارے یقین اس کمی ہے

وہ سونا ہوگا میرے آج والا اچھے سے آیا آپ جن سے جو نا پوچھیں جن آپ کی تھی میرے سے ہاتھ بدلی جنماؤں کو قتل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو معلوم کیا اللہ تعالیٰ فرمایا باہر لکھتے تھے وہ میرے نام والا آ گئی دور پہ سب کا خیرات دیتے جی واسطے والا ان کی زندگی میری جی میں بچا دی بلا سب کا آدمی قد من اللہ علی المومنین اذ فیہم رسولا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا میں تو محمد لکھے اللہ تعالیٰ اس ذات نال نہیں پکارے اللہ تعالیٰ جتنا جتنے اپنے محبوب پکارے صفاتی یا رسول یا نبی ہو گئی محمد کی میلاد ہے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

چور کو چوری کو بچائے بے نماز کو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خدا بھی کرتے ہر وقت نماز پڑھے میلاد ذرا بے نماز ہوں گا کوئی میلاد نہیں روزہ رکھے میلاد ہے درو شریف پر اے آپ نا گمراہ لوگ ناتام تھی درو شریف چھوڑ دیتے ہیں

اور نبی سگیرہ گناہ کو نقاط ہو دے اور جرا شرک ایک کبائر دا بھی کبیرہ ہے کبائر دا بھی کبیرہ ہے یہاں معصوم تو صفا ہے تو آتا تھا مار معصوم نہیں معصوم نبی ہوں معصوم کو کسی نہیں جائیں کہ گناہ ہوئے نہ میں بچے کو گندگی سمجھا دیکھتے چھوٹے بالے کو گناہ ہو سکتے لیکن انہوں نے گناہ لکھے نہیں رہتے معصوم صرف نبی ہے جنہیں کو گناہ ہوتا چاہیے وعدہ پیا گنی دے نبی اے کنو معصوم اے کنو تے گنی دا واسطے سید لمبے آواز واسطے قران مجید ہے بھائی سودار میں اپ کو بیٹا پڑھتا آدم اذن دے کہو وعدہ کیا کی دے میرا محبوب آوے لا تو منو نہ بھی ولا تن سنو نہ سبحان اللہ اے نبیو میرا محبوب آوے اون دے نال ایمان ہی نہ اے تو دی مدد دی قران مجید ہے اپ بیٹا سبحان اللہ لا تو منو نہ بھی ولا تن سنو نہ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

تو میں تمن کر دو بھائی محمد اللہ رسول محمد رسول اللہ وقفا وا شدہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ علیہ وسلم خطمن لا نبی آتا قرآن خاتم النبیین آتا ہے خاتم المرسلین نے نہیں آتا کیا تو میں کتنا پھیلا سکتا جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائے خاتم النبیین خاتم المرسلین نے نہیں حاصل رسول آتا لیکن مسلمانوں جلے ادنا بھی شان بیان کی وی آلہ وے چاہویں گے ہر رسول نبی ہو دے ہر نبی رسول نہیں ہوں دا جلے نبی نہیں آسکتا رسول دا تو سوالی پیدا نہیں ارے تکبیر اللہ حسنہ رے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی انعام والے لوگ انعام اللہ شہید کو اللہ تعالیٰ فرمائے

عید میلاد النبی مسئلے کئی ہیں ایک بیان کریں گے تھوڑا سی میں ایک جو وقت جنگ مکمل کی مسلمانوں جلے جلدی شہید کو نہیں نیچنگ سکتے یہ حدیث ہے تو وہ منے گے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء یو سلون فی قبور سب نبی زندہ ہیں اور قبریں وچ نماز ہی پڑھ شہید کو مردہ نشار کر دے صدیق کو صدیق کی حیات اور ممات افضل اور کروڑا صدیق رلا نبی دی حیات مواد کئی نبی کو سمردہ نہیں آپ سکتے جیسا شہید کو یہ واسطے اپنا بھی شان بیان کر دے آنا بھی آپ خود بخود کی مسلمانوں صفت ہے ارد نہ سنا صفت کیا ہے ذات سمجھنے کی کوشش کیا ہے اور ذات ہے جوہر ذات کیا ہے ارد جوہر کا محتاج ہوں صفت ذات کی ذاتی محتاط ہوتی تھنداری مر بجے تھنداری ذاتی ایمان نہ سما ہے غور نہ سنا ہے وہ صفت ہے تھنداری کیا ہے بی ایس پی ہے بادشاہ ہے پٹواری مر گئے ان کی صفت نہیں رہتی

وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سالت موجود ہے جو منی نظیر مانو جنہوں نے صفات کو موتوی ذات کو تھی ہاں،, ہاں ہاں میں صرف موس علیہ السلام اور موسل السلام رسول ہے نہیں شان رسول تر سو تیرہ جس کا تر سو تیرہ رسول ہے اور سدا سیدھا نو کرے کو بہ آدم میں رسول سن

حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول لو علیہ السلام رسول رسول ہن شان ہے کامل رسول تے ہن ہن مسلمانوں غور نہ سنا میں کہ تیری ذات اپ دیے تو میں کوئی معبود دکھا ہو شان ہے کام دے ہو معبود سمجھیے گا لا الہ الا اللہ یہ توحید محمد رسول اللہ اے رسالت سبحان اللہ رسول اندر ہی تو صدق ہو سادہ کا رسول اور نبی اور کریم آپ کو زیادہ ہی نہ اللہ تعالیٰ فرمائے سادہ المرسلین سورت یا پھر رسول سچے اللہ کی ذات خبر اور رسول ہوں گے مخبر جب مخبر کچھ سچا نہ مجھے قبر تو چی گئی تھی ایمان اللہ کی مخبر کو سچا نہیں بنے تو خبر کی نہیں سچی ہے اللہ کی کی توحید خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خبر خبر کو سچا نہ بنے تو مخبر کو سچا نہ بنے تو خبر سچی کی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بنے تھے بلا انہیں خبر لکھی کی اللہ بھی تصدیق کرنے والے کو کہیں گواہ کو کہیں کو جیسی سچا نہ منے سوں گی خبر سچی نہیں ہو جو بندہ سے رسول کوئی نہیں دینا قرآن شیخ حافظ بیٹھے آنند رسول کچھ نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتا ہوں اللہ رسول میں عطا کیتے میرے رسول عطا کیتے قرآن مجید ہے بھائی قرآن آ کے میرے رسول عطا کریں گے جیرا آ کے رسول نہیں دینا ایماندار اغناهم ورسوله میرے رسول ہی اللہ ورسولی میں لکھ دیتے میرا رسول غالب غالب غالب غالب راسی راسی تو میں میں سبحان اللہ اللہ اللہ ہاں، ہاں، ہاں۔ اے دے کی ہے دیکھو نہیں میرا رسول رسول میرے کا مسلمانوں یہ آدم ڈریکس ڈالے سے ڈریکس ڈالے آدم نہ ڈریکس ڈالے میں ہوں مددگار قرآن مجید ثابت کیتے تو سا سارا قرآن مجید کھولو اللہ تعالیٰ کہیں کو رضا سے دیا ہو رضا تال پاس کے نہیں اللہ تعالیٰ کہیں کو نہیں سے دیا ایمان نالا کون کہیں کو دست قدرت نال اللہ تعالیٰ پانچ روپئے دیتے وہ بھی وکیل ڈال دیجیے ہوتے ہیں مطلق ہوتے ہیں حقیقت حقیقت مجاز ظاہر تھی وہ حقیقت نہیں راندی بھائی مانو وہ مدد ہی کرنے دے مجاز وہ تو مطلق ہے مددگار نے قرآن مجید ثابت کی لیکن اللہ تعالیٰ رضا کہیں کو نہیں فرمایا تو روزی وسیلے نال ملتی ہے تو مدد کی نال ملتی تھی میں جو لوگ مسلمانوں مدد ہے طاقت کی محتاج مدد کیا ہے مدد کیا ہے طاقت کی محتاج اور طاقت کا حاصل ہے حکم طاقت ہوئے نا جی ہاں۔ طاقت کا حاصل کیا ہے ارے حکم نہ چولے متا تو رہے گی طاقت کی محتاج اور طاقت دے حکم جتنا شاندار کا حکم بنی چاہیے مسلمانوں جتنا طاقت بدتی ویسی تھی اتنا حکم اہمیت تھی بھائی مانو جیسے اللہ تعالیٰ سے بھی جدا کی تب تو سے بھی تھی جو تھے رسول اب جائے میرے محبوب کا حکم بنے وہ میرا بنی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

هو مسلمان رکھے نام رائے نام گناہ شو ہے جب مسلمان والا نام دا ساڈا مسلمان ان نال میں ترقی دے سلیمان صاحب نال اے نبی اٹھے کہ محمود نال بحث کرے سمے نہ آکے

باقی سب کی بلواسالی اللہ تعالیٰ کو انعام والے رہا مسلمانوں اتنا پسند ہے ہر نماز اللہ تعالیٰ واجب کر دیتے میں منگو اللہ تعالیٰ انعام والے لوگ اللہ رہا دکھا نصارہ والا رہا نہ دکھا واجب کا بھی پڑھو میں کو یہ یہود نے سارا اتنا خطرناک ہے جو ہر رقت سے اللہ تعالیٰ فرمائے میں کو یہ دعا منگو یہ یار بولا یہود نے سارا لے کرو بچا نہیں انعام والے روک میں اللہ رہا حدیث خان میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمایا حدیث قرآن اللہ رہا کا خاموشی میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میں انعام انعام والے والے لوگ لوگ کے سمجھے ہی تو کہنا رہا سبحان اللہ ایمان کو غیر اللہ غیر اللہ کے بوٹن مسلمانوں کہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نبی اللہ خلیل اللہ حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ روح اللہ صفی اللہ کہیں نبی کو قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ غیر اللہ فرمایا فرمایا میرے دوست ہے ہے میرا خلیل حبیب ہے میرا روح ہے کہیں کو اللہ تعالیٰ باقی بچے اور لوگ کو اللہ تعالیٰ اولیاء اور میرے دوست کہیں نبی ولی کو اللہ تعالیٰ غیر اللہ نہیں فرمایا غیر اللہ بتوں کو فرمایا ہے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 تھی پچاس نماز پر نہ ہو تو پھر جاؤ نہ ہو تو پھر جاؤ چوبیس گھنٹے ہو گئے ارے نہ ہم پرسن لے کے سال سارے کھلا بات حیدری اپنے زیادہ وسیع حضرت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 ربهم ويخافون سوء الحساب اقرار باللسان و تصدیق اقرار زبان سے ادا ہوتا ہے تصدیق عمل سے ادا ہوتا ہے عمل کرتا ہے تو تصدیق ہے امر میں فرض واجب سنن وقدا پڑھتا واجب ہے حکم فرض کا رکھتا ہے داری سنت ہے حکم واجب کا رکھتا ہے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 اگر میرے پیر ٹوٹے ہوئے نہ ہوتا تو میں امام حسین کے قاتلوں میں ہو جو زکی ہم تو آپ کو پاک کریں گے واسطے یہ میلاد نہیں کنجرے میلاد میں نہیں داڑی ملاد دا کوئی میلاد بے نماز میلاد پر خدا دکھ ملا نماز پر میلاد محبوب کا میلاد ہر وقت ملاد کیا حکم من برائے کو بچ اور حکم من شریف جرا صحیح ملاد ہے بدل نچا ٹپا ڈول وجہ یہ بندہ پاک نہیں کیا میرا محبوب ہے تو آپ کو پاک کرا قد من اللہ اذ باتا فیہ رسولا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا میں تو تو محمد لکھتے لکھتے میں رسول رسول رسول رسول میری کیا ہے وما ارسلنا من اللہ ہی دے

انہیں کافر منافقین یہودیوں کو آکو یہودی منافق بھی ہوتا ہے کافر ساری جو دیس میں اور فساد نہ کرو کالو انما نحنو مسلم ہوں کہ تو کو جواب دے سلا سمیں امن پھیلے دے ایک تو قرآن مجید یہ حقانے یہ آدن بھئی جی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ انہم والمفتدون ولا اللہ یشعرون خبردار یہ فسادی انہوں تو آکو شعور کو

کافر آج میرے کو قبول ہے میں ہوں کو فیصلہ کر لیتا کافر کو ایک خیال ہے جو سید المبیا کی صاف کر مادی فیصلے میں زمین پہلے اندی ہی کافر دی آپ فرمانا زمین کہندی اندی ہے مطلب میں دی آپ فرمانا پان پہلے ہی کو لگ سکتا ہوں گے آپ فیصلہ نہیں تونے مادی فیصلہ کافر دے حق اچھا ہونے افغانستان میں جتنے غلط ہیں یہ تو نہیں جی مارا ہوں وہ ہزارے ملے نو فلسطین کو تری سال تھی گن اسی لاکھ مارے سی رات دا فلسطین دے تری سال چھوٹے بچے سب ماری ہوئے نہیں ماری ہوئے وہ انہوں نے گھر آن ہوئے جے کو پوچھو حسن مولوی دا سکتا کہیں کو سنے ہوئے کہیں آ چاہو یہودی دا سکتا والا سارا قرآن نال کیا تعلق ہے رسول نال کیا تعلق ہے

اخبار ہوں لکھیں گے سن جو بھی بھان تنگ زہریل ہیں ہوائے وقت کیا خبر آئیں نے درویشن نے اخبار ہیں انور مانا مکراچی سارے جو دو خبر مسلمان اخبار مسلمان اندر سارے فتاوا گیا آتے سے جرا کے یہودی سارے تھے سارے مسلمان اندر دوست ہے سارے بان اندر دوست ہے وہ کافی

ایک ایک ایک مسلمان مسلمان دا دا ہی چیز تو او یہودی میرے نال کام کے شعبے میں پوری یاد کہنی یعنی شاہ سولہ روپے دی ہا تو انگریز تھوں میں ان کو روز سوال کرا یہ شاید پندرہ نہیں مل ملتی ہے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

یہودی ہے مجوسی ہے سکھ ہے بھنگی ہے سون چوڑا ہے کٹانا ہے بلوچ ہے یہ عام ہے جلے جان دے بندے پیسہ لیں دے ایک دال مومن نال خاص ہے جلے جان دے بندے پیسہ لیں دے جلے عزت ایمان دے بندے والا جان اے مومن دی میں سکول طرح پولے گیا میں کیا سلام لے ہوں ماسٹر ایک سی میں کیوں جی، المار زیارت کر رہا ہوں کیوں ماسٹر اٹھی کر رہا ہوں

مولوی دے دے دے دے دے مکھی سر نظر نظر یہ سکول ظلم پہاڑ لٹ تو نہیں میں میں والا کوئی شیر بنایا مول مکیم نکی کرو سور مسلمان جیسا لڑکا نہ بچے اتنا تیری لڑکی گئی ایسے ایسا مسلمان پہ مان کٹے رہے یعنی مرضی ماں کا گڑتا والا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے غیر سے لانت کرنا تعلیم شرکا تربیت مرد اللہ تعالیٰ فرمایا آلے میں عمل خراب ہے تماسا لے لی مار یا ہمیں اور گدا سے کتاب والا تو جگہ کا عالم تھی تھی وہی عالم کوئی نہیں مثال دیتی اللہ بعد کا مل عالم گدا بھی مان ہے گدا نقصان نہیں کچھ ہے تعلیم تربیت کے اینگل اصول بن گئے وہ نقصان پوچھے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ دے مسلمانوں مسلمان دوارے یعنی سے کہنے ہیں مسیحا نے کہہ نہیں سکتے وہی قبول ہے مسیحا سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں کافر سو میل دا بلہ مرے سی دوارہ نہ سکے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ دے تو سب ثابت کرو کئی بےمان تم بےمان حکومت غیر ملک کی خیج تو بغیر جنگ دے اپنے ملک تاریخ پر غیر ملک کی جنگ فوج کو اپنے ملک نہیں گا ظالم واشی چنگیز خان بخت نصر بڑے بڑے ظالم بادشاہ تھے گزرے واشی جرندے لیکن تو تاریخ پڑھو خود مرے نیا نا اپنی قوم کو گئے تم نے مرائے سمجھ آئی تھی امر ایک جی ایک چیز تو میری گال نہ آوے کر لیے حق ذریعہ حق کو مرن والا ہوتا نہ دور نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری نارے خلافات اپنے کوٹ مارا ثابت کے لیکن غیر کو کہیں بدماش حکومت غیر کو آپ کی قوم کو نہیں مرا فوجی دن در آپ پھرتی ہوتی ہے اپنے کو غیر کو مروئی ہے پیچھے بارہ ارب دے ڈالا دے نہ دے تعلیم کو مثبت اثرات دیتی پہ یہ کہیں دیتی پہ اکھی میں ترائی یقین دے ترائی جس دے علم الیقین این الیقین حق الیقین

سولہ دفعہ دنیا صفاحت کی تو مٹی تھی ہے ستارہ دفعہ کون مٹی ہے اخیر وقت ہی تو تک مثال لینا پیان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جہاں واسطے ہی رحمت ہے دنیا دے کم کیوں نہیں سے چنے نے وہ مالا مطلب یا پھر دنیا اللہ لائے ہوں اللہ دنیا دی زندگی نہیں ہماری کھیت کو مطلب اللہ تعالیٰ الاخرہ تو خیر ہوں آپ کا آخرت کا گھر اچھا پہ ہمیشہ رہا اللہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے وما من اللہ اللہ کوئی چیز نہیں چلا رسک میں اپنے لا بننا کی کروں آخرت نو فرمایا کرے سو پہ دیکھا اللہ تعالیٰ فرمائے ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر کیوں آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مل سکتی ہے جہاں آوارا نہیں مل سکتا سمجھ نہیں آتے نہیں ملتا پہ آؤ یا آ نہیں ملتا بغیر سوا کرم دے کرتے ہیں تو میٹھی نہ کرتے ہیں تو نہ میٹھی انہیں وقت رحمت اللہ علیہ وسلم انہیں دار کے لئے کلمہ دیا ہوں یقین دیتا ہے دجن علم الیقین این الیقین حق الیقین علم الیقین این الیقین اللہ تعالیٰ قرآن مجید دیدے دیان کی تعالیٰ حاق مستقاط و حساد و سم المقابر کاللہ صحبت آلامونہ صبح کاللہ صحبت آلامونہ کاللہ علیہ وسلم علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین ہونے نہ کوئی مل یقین ہے میرے دل جہنم دیکھ گن تن ہو لینا کو عین تا پہلے بجلی کوئی ہاتھ لے علم پڑھنا نالم دے سونا نال ہی دے علم کیا ہوں پڑھنا نال سونا نال جے تو دیکھیں اور بھئی میں گندگی کھندا پہ مادہ گندگی نہ خامیاں

اللہ تعالیٰ موٹے موٹے انگاری پھر جنگل میں چڑھ رہا ہے کہ مسلمان پکڑ گئے ان کو آپ کوئی میاں نماز فرض رکھتی ہے روزہ فرض ہے برائی دنا حرام کور چوری سب کچھ تو موٹے موٹے انگاری ہوں کو ان کو جگہ آن جان کے آئے تیرا کچھ جیسا خدا رسول بے فرمانی کریں گے دو جان کے کریں گے اور سکون نما اصل عین الیقین ہے ہندوستان عین الیقین میں کوئی بحث کہیں تو کہیں پہنے میں بجلی جائے ہاتھ لائے مار دے یہ ہے علم الیقین تو آدھے سامنے کہیں ہاتھ لائے دے مار دے تو آپ کو عین الیقین یعنی اکھینا سے ہی کی دے عین الیقین حاصل کی گئے جائے ہاتھ لائے مار گے ان کو حق کو یقین حاصل کی تان راہ کے خبر شد خبر اشباد سبحان اللہ ولی جل وین ہے آخری مقام دنوں کی خبر ولا دی ولی بزرگ ہے تو علم الیقین عین الیقین سکولنا ما حصل سولہ دفعہ مٹی پی ہے ستارہ دفعہ ہوں مٹنی ہے ترائے نشانیاں تری ملیاں پہ گانے والے عام عورتاں بے پرد امام کرتبی سرکار لکھے جیری قوم جاؤ کا باپ کر دو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرنا اور وڈی نشانی مسلمان نوجوان موت ہے آج تم ستر سال پہلے نوجوان موت کوئی نہیں اخیر وقت تی جی بچے دی روزی دا نہ سوچ زندگی دا سوچ خدا کی قسم کر دے بیٹھا تھا جڑے ہن بچے پردے پے نہیں لگ سکدے ادب تر سو سکون دی اپ تے 9 لاکھ بچہ دیا پے زمین برائی کو نو ساتھ تھی ویسی اللہ تعالی فرمیسی ہے زمین اپنا برکت بہار کر لیکن اٹھ نار کو جماعت بننے کی کوشش کرا دی ویسی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

سارے پیو ڈاڈا توڑ دیا گاڑی یعنی روٹی نصیب نہ کرنے سارے کتوں وہ اللہ تعالیٰ صاحب کو ختم جو کریں گے ہر چیز عام ہے بلا بندہ خدا کو بھولنے میں مومن کا دو شان ہے مومن عیاشی اللہ کو بھولے گا نہیں تو تکلیف اللہ کو چھوڑے گا دنیا دا بادشاہ پانے گے خدا بھی کرتے ہیں اپنے رب کو نہ بھولے گا انہیں کیا آسن تھا کہ آسن تھی وہ نہیں ہوں انگریزی نشا وہ بھی استعمال نہ کرو وہ بھی میں ایک سیکنڈ موٹر جو کیا تو میں کمار کر ایسے ہی سائیکل موٹر چڑھے ہوئے دوری کو قائم بنائے میں پھر جائیں سائیکل موٹر کو بنائے وہ کو قائم بنائے تو بے کو جواب کرے میں ہاں؟ میں نے دین تیسری فرمایا حسن ازل سارا تیرا جب پہلے کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے

اللہ تعالی مادی کمالات میں پہلے دسے نا کنہیں سنیا ہوتی کنہیں نہ سنیا ہوتی اللہ تعالیٰ مادی کمالات کیوں مادہ پرست لوگ کے گرو ظاہر کرائے روحانی لوگ کے گرو کیوں نہیں ظاہر کرایا موبائل کی سب ضرورت کیا نہیں جہاز بہت ہے بیجی بیجی فطرت کیوں چیز آیا برائی کا پہلو ہے اچھائی کا مسلمان اچھائی کا پہلو استعمال کریں گے داما سفا داما وغیرہ اچھی کا جیسا پھر وہ برائی استعمال کریں گے بھائی مان

جتنا چیزیں ہیں نفع ہے نقصان ہے برائی ہے اچھائی ہے پھر روحانیت کی جانچ کرے تو بنا برائی کے استعمال بھی روحانیت سے بغیر لیکن صاف کی ضرورت ہے مسلمان جیسا ہو تو ضرورت کرے گے پھر مسلمانوں اللہ تعالیٰ بائیس طرح کا قانون بنا کیا بنا دیتے بائیس طرح کا قانون صاحب کھجور چاہیے گندم آ کے نمجان ملک شام دے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

کوٹے کا آلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وسلم کو کو مالک مالک مالک میں میں کیا ٹائم ہے ہے حضور حضور صلی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ تعالیٰ کہنا آپ کا کا بنا کی صورت نہیں کر بڑا خاموش ہو گیا باقی ہر ایک کی ملکیت احسان جو ہے وہ ختم کیا ہوئی یہاں میں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے کل میرے نیچے بیٹھ سوچ میں کہتا مختار ہے کل میں اللہ ہے میں نے کہ بھائی مانا مختار مانا اختیار جیتا ہو جائے اللہ کو کہے مسلمانوں اللہ مالک کے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے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

میں کو تقریبا میں کہتا ہے وعدہ کیتا میں بازار دی روکے پیسہ عورت ہوں او سی جڑے سارے متولیاں نا انہاں دا عورتاں شاپے کرن ویں والا میرے کو کٹ چھوڑے نا پار نا ہمارا تیرا مزہ پیٹ آ گئے یہ ہے سن دا سکام بھائی یہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم نا اللہ تعالی شاہد فرمائے شاہد مانا گواہ میں ابتدا ہی مانا ہے لوگوں بھی مانا شاید نہ مسلمانوں آگر نادر ہے نا میں چلو کہیں تصاویر آگر نادر کرو شاید اچھا نہ مانا تو محمد آتی ہے سوچ یہ حقوق ہے جناب بنا بڑے اللہ عمر و شاہدنا و تین

تو کل اختیار باقی نبی زمین سے کوئی ذات کہتے ہیں جی نبی آخر و زمان لے رہا اور آسمانی موجودہ کل اختیار دے دے اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسمانی موجودہ طلب کریں یہی وجہ کی رات کی وجہ بڑا چاند دو ٹکڑے کی ریکوری کرتے اور انہوں نے سوال کیا تھا صبح اللہ آپ حکم کے کہنے رات کی تھی

یوں بڑی اولاد کو اللہ من لے وہ فرما کرے سو ہاں تعدین ذات سے گستا تعدین تازی حکم کرے تعدین تعدین ذات فرض اور حکم بھی فرض محبوب ما بغیر محبت خدا رسول کی ایمان کا دعویٰ جھوٹا

کیا ہے لیٹرین کو سنگ لینگ مرلا مسجد سنگنی بنا برابر آپ سب بھی کی اللہ نال جو تعلق ہے اور نور یہ واسطے رسول شان اصلیت کی ہوں گی شان شام سلیلتھی ہوں گی شان اصلیت کا تعلق اور شان سلیلت کا تعلق اللہ من من نوری اللہ کل خلق ایمان نالا تو ہوئے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

کون میں بیچ بیٹھا جو شہجاد ہے شیعہ آج میں پچی لکھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بیٹی منے میری یعنی حضرت علی صحیح کو ملی ہے کوئی نہیں منے جو حضرت عثمان ہے نہیں کو مننا پوسی لیکن اللہ تعالیٰ بنا تو کو ماتے جمع دا سی رہے کلکتر سے نیادہ کہیں گے یعنی جو کنو سے قرآن مجید ہے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے جی, جی، میری ایک بیٹی سوٹ کریے دی کریے ابھی ہونی دے بھی یعنی عثمان ہے نہیں یعنی کو دے دینا وہ آپ کو کیا غیرت ہے شیعہ تقسیم کے نوبو جوشی کا آپ کو کیا غیرت ہے آسمانی نام ہے تمام صحابہ یہی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دیا سام غیرت دونوں دہائی نہیں ان کا مالک ان کا مان ہے دونوں کے گھر والا ایمان اللہ میں سدے تو یہ اے مانا کرے گا اب دستاخ توسین نظر ہے دو روئے نور لائن پہ آئیں گے اس کا مانا ہے دو نوروں کے گھر والا تمہیں کیا غیرت ہے

پہاڑی جی اچھا میرے کو ہاں جی۔ بارے کو سب کیا جان لوگ

اللہ تعالیٰ فرمائے لا یا صدر خبری سے در رہی مومن سے بےمان ایک تو نہیں ہو سکتا ایو بندہ کتے سور کو نبا دے ایو بندہ فرشنے کو نبا ازاں بر ملائک شرف داشتن کہ خود راہ بے اصد نفیل داشتن فرمایا فرشنے کا نشان انہیں نبا دیں گے جو اپنے آنکھوں کتے کو نبا سے بن گئے نبا سے انسان شائع ہے نہ شائع ہے اپنے آپ کو نہ شائع سمجھے اور شائع ہے